سید نابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی صف فرشتوں کی صف جیسی ہے اور اگر تم کو اس کی فضیلت کا پتہ چل جائے تو تم اس کی طرف جلدی کرو حدیث نمبر چھبیس سو اکسٹھ مسند احمد